حضرت ہشام بن زید سے منقول ہے کہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حکم بن ایوب کے پاس گیا تو کچھ لوگ امیر کے گھر میں ایک بورگی کو نشانہ بنا کر تیر مار رہے تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ جانوروں کو باندھ کر نشانہ بنایا جائے سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار چار سو چوالیس